إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله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 ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا دین اسلام کے دو نہایت ہی اہم پہلو ہیں ایک پہلو ہمیں اللہ تعالی کے عذاب سے اس کی عظمت اور اس کی کبریائی سے ڈراتا ہے اور دوسرا پہلو ہمیں اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ایمان کی کیفیت انہی دو رنگوں کے درمیان رہنی چاہیے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بعض صنف میں یہ قول نقل کیا ہے کہ المان بین الخوف والرجاء کہ ایمان خوف اور امید ان دونوں کے درمیان ایک کیفیت اللہ کے عذاب کا خوف ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کی امید ہو یہ دونوں کیفیتیں بیک وقت ہر مسلمان کے دل میں جمع رہنی چاہیے ایک شخص صرف اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کی امید نہیں اسے جنت کی امید نہیں تو وہ کبھی نہیں بخشا جائے ایک شخص صرف اللہ تعالی کے غفور الرحیم اور رحمان رحیم ہونے کے پہلو پر کار بند ہو اور اسے اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہو وہ شخص بھی کبھی نہیں بخشا جائے گا حافظ زہبی نے کتاب القبائر میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے جمعہ کرتے تھے کہ لو نادا مراد من السماء کلکم جد الجنة إلا واحدا اللہ واحد أكون هو ان ہوا اگر آسمان سے یہ ندا ہے کہ میرے بندو تم سب نے جنت میں جانا ہے صرف ایک شخص جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا جناب عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوگا کہ وہ ایک شخص میں ہی یہ ان کے خوف کی تھی اور اگر کوئی پکارے سب نے جہنم میں جانا ہے صرف ایک جنت ہی ہے پوری دنیا جہنم میں جائے گی صرف ایک انسان میں جنت میں جانا ہے ماتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہوگی وہ ایک جنتی میں ہی یہ ان کا خوف اور رجا ہے ایمان انہی دو کیفیتوں کے درمیان ہمیشہ رہتا ہے اللہ کا ڈر بھی ہو اللہ کا خوف بھی ہو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر اللہ فانت عینت جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے ڈر سے روتا رہے قیامت کے دن موقف کی کھڑی میں میدان معاشر میں اللہ تبارک کو دارا اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ دار جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سب ہوں اللہ ذل جس دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک اس شخص کو جو اللہ کی خشیت سے اور اللہ کا عذاب ذکر کر کے روتا ہے اسے اپنے عرش کا سایہ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے روایت قطرہ دو قطرے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کو ان سے بڑھ کر کوئی چیز معیرہ تو بول تو قیمت میں خشی دلہ ایک تو آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہایا جائے اور کچرا جو زمین سبیل اللہ دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بہا دیا یہ خوف کا پہلو اور اسی طرح رجا کا پہلو ہونا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت کی امید یقین کی حد تک یہ رجا کا پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہدی سے خود سی ان سم نے بھی کہ میں اپنے بندے کے ساتھ قیامت کے دن وہی برتاؤ کروں گا جو وہ گمان میرے بارے میں لے کر آئے گا مرتے وقت اس کا میرے بارے میں کیا گمان تھا وہ میری رحمت کا امیدوار تھا یا میرے عذاب سے خائف تھا تو میری رحمت کا امیدوار تھا یا میری رحمت سے مایوس جیسا اس کا گمان ہوگا ویسا قیامت کے دن اس کے ساتھ سلوک کروں گا جس وقت بندے کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالی کی ملاقات کا متمنی ہوتا ہے معنی میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کرہ کرہ اللہ اللہ جسا کہ جو شخص اللہ تعالی سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ و تعالی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے جو موت کے لیے تیار ہے ہما وقت تیار جب مرضی آ جائے اس کے معاملات اس کا عقیدہ اس کا سلوک اس کا منحص بالکل صاف ستھرا ہے اور وہ ہر وقت اللہ تعالی سے ملنے کا متمنی ہے کہ اللہ اس شخص کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالی کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تبارک تعالی اس کی ملاقات کو ناپسند کرے لہذا یہ دونوں کیفیتیں ایک وقت انسان کے دل میں جمع ہونی چاہیے خوف کی کیفیت رضا کی کیفیت اللہ کے عذاب کا ڈر اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کی امید دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے دور جاہلیت میں ایک شخص تھا ابن جدان اس کے بارے میں جناب عائشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ اس نے اس جاہلی معاشرہ میں بہت نیکیاں کی سلا رحمی کرتا تھا اپنا مال مستحقین میں تقسیم کرتا تھا بڑا مہمان نواز تھا اور برائیوں سے بچتا تھا جن برائیوں میں پورا جاہلی معاشرہ ڈوبا ہوا تھا ان سے دور تھا انہوں نے پوچھا کہ کیا ابن جدان کو اللہ تبارک بتانا قیامت کے دن معاف کر دے گا اس کی نیکیاں قبول کر لے گا نبی اسلام نے فرمایا کہ نہیں اس لیے کہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے عذاب سے ڈر کے اللہ کے عذاب سے پناہ نہیں یہ خوف ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یا اللہ میں تیری رحمت کے سہارے تجھ سے تیرے عذاب سے پناہ چاہ اس لیے میرے دوستو رجا اور خوف یہ دو کیفیتیں دین اسلام کی لازمی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے یہ دو اہم مقاصد نبی صلاح کا شاہدی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا اس لفظ کی تفریح پہلے بیان ہو چکی کہ اس شاہد سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کا گواہی دینا ہے اور اس گواہی سے مراد قیامت کی گواہی ہے جب ہر انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے نمازیں پیش ہوں گی روزے پیش ہوں گے حج زکات عمر زندگی کے تمام تصرفات تمام معاملات خرید و فروخت تجارت ہر چیز پیش ہوگی اور اللہ تبارک ان تمام اعمال کی صحت یا ان کی خرابی کے بارے میں نے اسلام سے گواہی طلب کرے کیا آپ یہ بتائیں یہ بندے کی نمازیں ہیں یہ نمازیں آپ کے طریقے کے مطابق ہیں یا خلاف ہیں یہ اس بندے کے روزے ہیں یہ روزے آپ کے طریقے کے مطابق ہیں یا خلاف یہ آپ کا شاہد ہے اور یہ مقام قیامت کے دن سب سے کٹن مقام ہو کیونکہ اس امتحان میں کامیاب ہونے والے بہت کم لوگ آج ہم نے ایک دنیا دیکھی ہے اور بڑے بڑے علماء سے ملاقات ہوئی اور حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کا منحج کسی شخصیت کے ارد گرد گھوم رہا ہے بس میں چونکہ حنفی ہوں اس لیے میری نماز حنفی میرے روزے حنفی طریقے دے کے میرا حج حنفی دری دے گا میرے بھائی قیامت کے دن جب ہمارے ان اعمال پر حنفی مذہب کا ٹھپا لگا ہوگا ہم مدیت کی مہر نہیں لگی ہوگی ہماری کامیابی کی کیا صورت ہوگی بڑا غور کا مقام ہے یہ شاہد بن کر امام معامل حنیفہ نے نہیں آنا امام شافی نے نہیں آنا امام مالک یا امام احمد یا امام بخاری ان میں سے کسی نے نہیں آنا شاہد بن کر صرف محمد رسول اللہ گواہی انہوں نے دینی اعمال کی صحت یا اعمال کی بربادی کا فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ مقام ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے ان تعصبات کو چھوڑ کر ان گروہی اور مذہبی حلقہ بندیوں سے اعلی تر ہو کر اپنے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ کو تھام دینا چاہیے میرے دوستو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں آپ کو کون سی خرابی نظر آتی ان دونوں میں کون سا عیب ہے کون سی خرابی ہے کہ آپ نے یکسر انہیں چھوڑ کر اپنا پورا مرحج شریعت کے خلاف بنا لیا جبکہ شریعت کے خلاف کوئی عمل اند اللہ مقبول نہیں رسول اللہ کے سامنے ایک شخص نے تین بار نماز پڑھی تاکہ وہ نبی اسلام کا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف ہوتا تھا صحابی کا عمل بڑا قیمتی ہوتا ہے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو میرا صحابی ایک پاؤ دانے خرچ کر دے تو تم ان کے اجر کو نہیں پا سکتے صحابی کے عمل کی قدر و قیمت ہے لیکن تین بار نماز پڑھی تینوں بار نبی نے کہ تم نے نماز نہیں رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بوڑھا شخص چالیس سال کا نمازی نماز پڑھ رہا ہے جب نماز سے فارغ ہوا پوچھا ان تم ذکن تو سلام صحابی رسول نے پوچھا کہ یہ نماز آپ کب سے پڑھ رہے تمب عین سنا یہ نماز میں چالیس سال سے پڑھ صحابی رسول نے فرمایا ماں صلی تم نے چالیس سال سے ایک نماز یہ کس دور کی بات ہے یہ اس دور کی بات ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ خیر القرون تم مندی میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور میرے زمانے کے بعد سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے بعد آئے گا اس دور کی تمد على غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی عالم میں تم مر جاؤ یہی نماز پڑھتے پڑھتے تمہارا انتقال ہو جائے تمہاری موت محمد الرسول اللہ کے دین پر نہیں ہوگی موت بے دینی کی موت ہے جب نماز ہی نہیں باقی کیا بچا تو آج تو نماز اس طریقے کی بنا لی گئی ہے کہ جو خیر القرون کے بعد بہت بعد آنے والی شخصیات کے مطابق ڈھال لی گئی کسی کی حنفی نماز کسی کی شافعی نماز کسی کی مال کی نماز کسی کی حملی نماز حالانکہ نماز کا ایک طریقہ ہے اس طریقے کے خلاف ہوگی تو اللہ تبارک بتانا اس نماز کو قبول نہیں قرآن پرانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم پر خوف مسلط ہو جس طرح ممکن ہو سکے نماز پڑھنی پڑھنی ضرور ہے وقت پہ پڑھنی ہے اگر خوف کی کھڑی ہو تو جیسے ممکن ہو سکے نماز تاکہ نماز خوف کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ایک رکعت پڑھنے کا موقع ملتا بعض صورتیں ایسی ہیں کہ سجدہ تک نہیں کر رہے تھوڑا سا جھک لیا اور سجدہ ہو گیا بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے دوڑتے ہوئے پڑھنے کا موقع ہے تو دوڑتے ہوئے پڑھنے خوف کی کیفیت ہے لیکن فرمایا کہ جو ہی تم اس خوف کی کیفیت سے باہر آ جاؤ امن تم امن میں آ جاؤ اللہ کما کم پھر یہ فرض عین ہے کہ تم نے ویسی ہی نماز پڑھی ہے جیسی نماز اللہ نے سکھائی ویسی نماز نہیں پڑھتی جیسی تمہاری آسانی پر مشتمل ہو یہ تمہاری خواہش پر مشتمل ہو کہ تمہارے استاد نے سکھائی تمہارے امام نے سکھائی ہو نہیں اللہ گم جیسی اللہ نے سکھائی محمد رسول اللہ کے اللہ اس مسئلے کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شاہد یا شہید بن کر آئیں گے اور لوگوں کے اعمال کی گواہی یہ اس کی نماز ہے یہ نماز کیسی ہے محمدی ہے یا حنفی ہے محمدی ہے یا شافعی ہے اس دن فیصلہ ہو چالیس سال کے نمازی ان کے ہاتھ میں صفر کچھ بھی نہیں پیغمبر اسلام کے سامنے تین بار نماز پڑھی تینوں بار فرمایا کہ تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی حدیث و مبارک کو رسول اللہ وسلم کی یہ حدیث اس حدیث کے مسداد اس وقت دنیا میں صرف تم ہو اور کوئی ہو حدیث کیا ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے من کما عمیر تم مسلح کما من ذنبه جس شخص نے ایک بار وضو کیا میرے طریقے کے مطابق تم مسلح کما عمر پھر ایک بار نماز پڑھی میرے طریقے کے مطابق اللہ تبارک بتانا اس ایک بار کے وضو اور اس ایک بار کی نماز کی وجہ سے سابقہ سارے گناہ معاف معلوم کیا ہوا اہمیت نماز کی نہیں ہے اگر صرف نماز کی ہوتی تو وہ چالیس سال کا نمازی ضرور صاحب جان ہوتا اس نے تین بار نماز پڑھی وہ ضرور صاحب جان ہوتا اصل اہمیت نماز کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے طریقے کی اس لیے فرمایا کہ وضو کیا صرف میرے طریقے کا اور نماز پڑھی صرف میرے طریقے کی تو اللہ تبارک بتانا اس کے ساتھ سارے گناہ مارے شریعت پیغمبر اسلام کا شاہد ہونا جو پیغمبر اسلام کا شہید ہونا قیامت کے دن یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم صفت ہے اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل پیغمبر اسلام کے طریقے کے مطابق ہو ورنہ اس دن ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کی کوئی حد نہیں ہوگی جس دن پیغمبر اسلام فرمائیں گے کہ یہ عمل میرے طریقے کے خلاف یہ عمل میری سنت کے خلاف اللہ کے بندو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پیغمبر السلام کا طریقہ بڑا اہم ہے اور یہ باپ اور یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل شاہد و و مبشرہ یہ دو پہلو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا یہ بشارت اور ندارت یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دو خوبی معنی یہ ہے کہ بشارت دینے والے بھی آپ اور ڈرانے والے بھی آپ آپ نے بشارت دی اللہ کی رحمت کی جنت کی اللہ کی رضا کی ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے منحص کی پیروی تھی اور آپ نے ڈرایا اللہ کے عذاب سے اللہ کے ادب سے اللہ کی لانت سے ان لوگوں کو جو رسول اللہ علیہ وسلم کے منحص کی مخالفت اور یہ دونوں صفتیں آپ کی ہیں بشارت دینا آپ کا کام ہے ڈرانا آپ کا کام ہے یہ دنیا کی کسی اور شخصیت کا کام نہیں ہے لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو لوگوں نے تقریباً پامال کر کے رکھا جس کے جی میں جو آتا ہے اور جس کی زبان پر جو جاری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بہت سے پمفلٹ آپ کی نظر سے گزریں گے یہ کیا ہے یہ درود تاج ہے یہ کیا ہے یہ درود لکھی ہے یہ کیا ہے یہ آد نامہ ہے اس کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے اس کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے اس کو پڑھنے کا یہ اجر ہے میرے دوستو یہ باپ اتنا خطرناک باپ ہے کہ یہ شرک ہے یہ پیغمبر اسلام کے مقام کے ساتھ شراکت کا اظہار ہے کیونکہ بشارت دینا رسول اللہ کا کام ہے اور رسول اللہ اس وقت بشارت دیں گے جب آسمان سے انکشار مانا یہ کہ بشارت کا پہلو توحید خالص کا تقاضا کرتا توحید خالص کہ یہ باپ بھی آسمان سے آئے گا اللہ کی طرف سے جنت میں کون جائے گا کس عمل کا کیا ثواب ہے یہ بتانا صرف رسول اللہ وسلم لیکن آج اس خطرناک روش سے کوئی بھی نہ تبلیغی جماعت ہے ایک نماز کا انچاس کروڑ نمازوں کے برابر سواب ملتا ان کے اپنے حسابات کہ فلاں طریقے سے نماز پڑھ لی جائے تو انچاس کروڑ نمازوں کا سواب ملتا کون سی حدیث ہے قرآن کی کون سی آیت ہے لیکن صرف ترغیب کے پہلو ہے ترغیب کے پہلو کو معمولی مت سمجھو اگر تم کوئی کام بناؤ گے اس کام کا ثواب اپنی طرف سے بیان کرو گے تو تم نے مبشر بننے کی کوشش کی پیغمبر اسلام کے اس منصب پر یا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے اس منصب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کسی کام کا ثواب بیان کرنا یہ پیغمبر اسلام کی ڈیوٹی ہے اور پیغمبر اسلام چونکہ اللہ کی کپڑی سے بولتے ہیں یہ اللہ کا امام شافی احمد اللہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ من استحسن فقط سخت ایک شخص اگر کسی عمل کو اچھا سمجھ لے وہ جانتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ اپنے ذہن سے اور اپنی خواہش سے اس عمل کو اچھا سمجھ لیتا تو فرمایا کہ اگر وہ اچھا سمجھ کر اسے اپنا لیتا ہے اور اس پر ثواب کا امیدوار ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے فقط شرع اس انسان نے اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش یہ منصب کسی انسان کا نہیں اس عمل کا کیا فائدہ ہے اس عمل میں کتنا ثواب ہے اس کام میں جنت ملے گی یہ بیان کرنا صرف دین کی ذمہ داری ہے رسول اللہ کی ذمہ داری ہے اور کسی کی ذمہ داری ہے لیکن یہ باطل روش آج اس دنیا پر چھائی ہوئی اپنی مرضی کے کام لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کا ثواب بیان کیا جائے اور بعض اہل حدیثوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں بھی یہ بداعت آ چکی باقاعدہ عملی طور پہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بعض اس کے عامل بھی ہیں کہ جو یہ کلمات سوا لاکھ بار پڑھ لے اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا میرے اہل حدیث دوستو کیا تمہارے پاس اللہ کی وہی آئی ہے یہ سوا لاکھ کا تعداد کہاں سے آیا اور سوا لاکھ پڑھنے کے بعد کا اجر اور فائدے یہ آپ کو کس نے بتایا عملی طور پہ لوگ پڑھتے ہیں بھائی یہ جرم ہے یہ بدت ہے یہ کوئی نیکی کا راستہ نہیں ہے گیا اب رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر یقین کامل ہے انشاءاللہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا مگر وہ یقین منزل نہیں ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مات رکھ تم شعین دکان حکم ادھر جنت اللہ وقت حدست بھی لوگوں جنت کا ہر راستہ محمد نے اپنی زبان سے بیان کر دیا ہے میرا یہ یقین ہے کہ اگر مجھے جنت چاہیے تو میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اور آپ کی سنت پر اکتفا کروں گا اس سے ہٹ کر کوئی شخص مجھے کوئی عمل دے چاہے وہ سونے کا ہو چاہے وہ چاندی کا ہو اور چاہے وہ ہیرو اور جواہرات سے رسا ہو اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ فوری طور پہ اس جوتے کی ٹوکر سے اسے ٹکرا دوں گا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سدا کا رسول اللہ رسول اللہ کا فرمان سکتا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں پوری دنیا جھوٹی ہے یہ ہے دین کا ذوق اور یہ ہے اصل عقیدہ لہذا بشارت کا پہلو جنت کے اعمال اللہ کی رضا اللہ کی رحمت ان تمام چیزوں کی تقسیم رسول اللہ سننے کی اور میں یہ کہوں گا کہ حکمت یار کا ساتھ ہے افغانستان میں یہ فتوا دیا کہ ایک بہاوی کو قتل کرنے سے دس کمسٹوں کو مارنے کا ثواب ملے گا تم نے یہ بات کہہ کر تلکارا ہے اللہ کی غیرت کو بہاب اللہ ہے اور وہ اللہ والے ہیں تم نے اللہ والوں کے بارے میں یہ فتوا دے کر اللہ کی غیرت کو دلکارا ہے حکمت یار اللہ کے غضب اللہ کے پھٹکار کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ اگر دنیا میں نہیں تو قیامت کے لیے اللہ والے ہیں ان کا منحج توحید ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کتاب و سنت کے عامل ہیں یہ توحید کے متوسک ہے پیغمبر اسلام کی سنت کے متمنی ہے تمہارے اس خطرے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک ایک مومن اور ایک واحد بندے کی کتنی شان ہے کتنی عظمت ہے کتنی قدر ہے اتنا اونچا اس کا مقام ہے ایک مومن کو قتل کرنے میں اگر پوری دنیا شریک ہو خالصی طور پہ اس کی پلاننگ میں تو میں پوری دنیا کو اس ایک مومن کے قتل کے بدلے جہنم میں داخل کر دوں بتاؤ کہ تم سچے ہو یا رسول اللہ سچے ہیں حقیقت یہ ہے یہ وہابی منحج کتاب و سنت کا منحج ہے اور تم نے یہ بیت بات کہہ کر اللہ کے غذب کو درکارا اللہ کی غیرت کو درکارا اور اس کے علاوہ مبشر بننے کی اور بشیر بننے کی کوشش ایک عمل کا اپنے دل سے اپنی رائے سے تم نے سواب بیان کیا باقاعدہ خطرے کی شکل میں اس کی بھی تم پر جواب دہی باقی ہے بھائی جنت کا راستہ کیا ہے کون سا عمل عمد اللہ محبوب ہے یہ ذمہ داری یہ منصب صرف رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کسی کا نہیں لیکن آج اس روش کو یکسر تبدیل کر دیا گیا اور باقاعدہ ایسی کتابیں موجود ہیں تبلیغی نصاب تو مرقع ہے ان تجربات کہ فلاں عمل کا یہ سواب ہے عمل کا یہ ثواب ہے گلا اجر ہے فرد کا یہ ہے ہے ان جھوٹ جھوٹ کے کا اور سب کا سب کیا ہے کہ یہ بزرگوں کے تجربات ہیں بزرگوں نے یوں فرمایا متقدمین نے یوں فرمایا بھائی متقدمین ہو یا بزرگ ہو ان کو اس دین میں دم مارنے کی کیا ضرورت ہے دین میں تخل اندازی کی کیا ضرورت ہے کیا مچان ہے جو منصب تم نے بزرگوں کے سپرد کر دیا وہ تو صرف محمد الرسود اللہ کا منصب ہے اور کسی کا منصب کیا دین ناقص ہے دین نے بہت کچھ بتایا جنت کے راستے بتائے اعمال بتائے عقیدہ بتایا دین یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے توحید کی منور ہے جو شخص اس کلمے کو پڑھ لے اور اللہ کی توحید کا عامل بن جائے اللہ تبارک مطالعہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو ایسی احادیث بھی موجود ہے کہ بعض بندوں کے ستر رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر رجسٹر کی لمبائی اس کی چڑائی اور اس کی کثافت اتنی ہے کہ تا حد نگاہ سے خبر ملتی ہے کہ یہ سارے میرے گناہ ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے ویل اور سبور کو اور ہلاکت کو پکارتا ہے کہ میں مارا گیا اور میں ڈوب گیا غرق ہو گیا اللہ فرمائے گا کہ ان ضرور اللہ بن حسن دیکھو اس کی دیکھی بھی ہے فیضا میں بتا ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی فرشتے کہیں گے یا اللہ یہی دیکھیے وہ کہے گا اس ایک پرچی کی حیثیت ان ستر طویل و عظیم عریف رشتوں کے مقابلے میں کیا ہو سکتی ہے وہ مایوس ہو چکا اللہ فرماتا ہے کہ یہ فیصلے کا دن ہے آج ہر شخص اپنی ایک ایک نیکی بھی دیکھے گا اور ایک ایک کبھی بھی دیکھے گا یہ ظلم کا دن نہیں جس کو توڑا جائے رسول اللہ فرماتی ہے مشاد پوری کائنات کے سامنے اللہ کا ترازو قائم ہے اور وہ پرچی اس کے مقابلے میں ستر رجسٹر کو توڑا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ فرمائیں گے کہ پوری دنیا حیران اور متعجب ہو جائے گی جب بھی نظر آئے گا کہ پرچی کا پرڑا اتنا بھاری ہو گیا کہ وہ زمین کو چھونے لگا اور رجسٹروں کا پرڑا اتنا ہلکا ہو گیا کہ وہ اوپر پہنچ گیا رجسٹروں کے نیچے گرنے کا خوف پیدا ہو گیا وہ ایک پرچی رجسٹروں پر حاوی آ گئی رانچے کائنات کے سامنے وہ پرچی کھولی جائے گی اس پر ایک کلمہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ میرے بھائی اس شخص کا منحج منہج توحید تھا عملی طور پہ شرک نہیں کیا باقی سارے گناہ کیے اللہ فرماتا ہے جب نہ آدم لو ادئی بقراب الارض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأعطيتك بقرابها مغفرة وفضلا اے میرے بندے اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے اور پھر تیری موت اس حال میں آئے کہ تو نے اپنی پوری زندگی میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور اگر کیا ہو تو توبہ کر لی ہو تو میں پوری زمین کے گناہوں کو گناہوں سے ختم کر کے اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے بھر دوں گا وہ گناہ جو گناہ تھے آج نیکیاں اجر اور میرا فضل بن کے جنت میں پہنچا دیں یہ برکت عقیدہ توحید کی برکت یہ برکت اس منہج صافی کی برکت ہے کتاب و سنت کا منحص توحید کا منحص رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا منحص میرے بھائیوں اگر ہم دین پر غور کریں تو دین میں کون سی کمی ہے جو آپ نے اپنی طرف سے مختلف اذکار مختلف اوراد مختلف نمازیں بنا دی یہ کیا ہے یہ شب برات کی نماز اس میں کیا جی سو رکاتیں پڑی جائیں ہر رکعت میں دس دفعہ اللہ پڑی جائے پھر سلام پھیرا جائے پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک پرندہ پیدا کرے گا اس پرندے کے سو منہ ہوں گے ہر منہ میں سو زبانیں ہوں گی ہر زبان پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کے لیے استفار کرے گا اور ہر استفار کے بدلے کتنے اس کو محل ملیں گے اور جنت میں کیا کچھ ملے گا افسانہ جھوٹ بھائی شریعت میں کون سی کمی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا حول ولا قوت الا باللہ جنت یہ چھوٹا سا کلمہ جنت کا خزانہ امبر اسلام کے فرمان سے اتفاق رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ اجرنی من النار چھوٹا سا کلمہ اگر صبح کی نماز پڑھ کے سات بار کہہ لو اس کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بعد قبر میں عذاب نہیں مغرب کے بعد سات دفعہ کہہ لو اور رات کو فوت ہو جاؤ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچا رہے دین میں کتنی برکت ہے کتنی آفیت ہے کہ ہم خود مشرق بن بیٹھے کہ فلاں کام کا یہ ثواب ہے اور فلاں کام کا یہ اجر ہے میرے بھائی یہ شرک ہے اور یہ دین کو للکارنا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر سب پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے لہٰذا اپنے بھوش سے باب آ جاؤ اور تمہارا منحصر ہونا چاہیے کہ ثواب کا ہر کام پیغمبر اسلام کے فرمان اور پیغمبر اسلام کی سنت سے استفاد ہوگا اس کے بعد کوئی بھی چیز ہمارے سامنے یہ کام کر لو اس کا یہ ثواب ہے اس کا یہ ثواب ہے تو بھائی اگر وہ کرو گے تو یہ پہلو بھی خطرناک پہلو ہے اس کے خطرات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا اس لیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور ہر طریقے سے اپنے منہج کو اور اپنے راستے کو درست کیجیے محفوظ کیجیے سے بچائیے منحص یہی چیز بنائیے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو توحید توحید کامل ہو اور پیغمبر اسلام کی سنت پر مر بٹے عمل کا جذبہ ایسا ہو کہ وہ کام کرنا ہے جو پیغمبر اسلام سے ثابت ہے اور جو کام پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں ہے چاہے پوری دنیا اسے اپنا رہی ہے وہ نفرت کے قابل ہے اسے ٹھکرا دیجیے کہ عقیدہ سلیمہ ہے اور یہ ذوق سلیم ہے یہ شریعت کی حقیقت ہے اور یہ اصل دین کا ذوق ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی